السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادر محترم کیسی طبیعت ہے آپ کی ایک اطلاع ملی ہے جس کی تصدیق چاہتا ہوں اور اگر واقعتاً ایسا ہے تو یقیناً جو ہے وہ بڑے افسوس کی بات ہے اور چونکہ یہ ایک کثرت سے کچھ ذرائع ہیں ان کے ذریعے ملی ہے تو جس کے کذب کا جو ہے وہ اعتماد لگتا نہیں ہے کہ کذب ہو جھوٹ تو لگتا نہیں ہے سچ ہی لگتا ہے اور اطلاعات میں سے ایک اطلاع یہ ہے کہ حضور فیض ملت علیہ رحمہ کی جو کتب ہیں وہ ایسے پبلیشرز کو دی جا رہی ہیں جو بد مذہب ہیں اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ کتاب کو چھاپیں اور طباعت کے دوران جو ہے وہ کوئی رد و بدل کریں تو اس کی وجہ سے جو ہے حضور فیض ملت علیہ رحمہ پر جو ہے وہ کوئی الزام عائد ہو اور دوسری بات یہ بھی سننے کو ملی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور فیض ملت علیہ رحمہ جو ہے ان کی کتابوں کو جو ہے وہ کمپوز وغیرہ کر کے پی ڈی ایف فائل بنا کے انٹرنیٹ پہ دے دی جائیں یہی کافی ہے تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ حضور فیض ملت علیہ رحمہ کی خواہش کیا تھی صاحب تصنیف کی اپنی خواہش تھی کہ ان کی زندگی میں کتابیں تباہ ہو جائیں اب کم از کم ان کی اس خواہش کو پورا نہ کیا جا سکا تو ان کے وصال کے بعد تو جو ہے اس خواہش کو پورا کیا جائے اب یہ کہ پی ڈی ایف بنا کے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا جائے تو اس سے تو ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ مستفید ہو سکتا ہے لیکن کئی ایسے جو ہے طبقات ہیں جو انٹرنیٹ تک رسائی نہیں رکھتے اور اپنا کتب بینی کا اپنا مزہ کتاب اصل جو کتاب ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے اور اسی سے جو ہے وہ اصل فائدہ حاصل ہوتا ہے تو جب کتاب چھپتی ہے تو وہ بطور حوالہ کہیں پیش بھی کی جا سکتی ہے انٹرنیٹ جگہ جگہ نہیں پیش کیا جا سکتا تو بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے بہت سے فوائد کتاب کی تواعت کے اور کتاب جب تباہ ہوتی ہے وہ تو دیر پا رہتی ہے انٹرنیٹ پہ اگر وہ ایسے ہی آ جائے تو اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہاں یہ ہے کہ تباہ کرانے کے بعد پھر انٹرنیٹ پہ دے دیں تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ ساری کتابیں قبل از اصطبات ہی جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ دے دی جائے یہ انتہائی جو ہے وہ موزیکہ خیز بات لگتی ہے کوئی اس میں مجھے مزیداری والی بات نہیں ہے اور ویسے بھی حضور فیض ملت علیہ الحمٰ کی جو اپنی خواہش تھی کم از کم ان کے نام کا دم بھرنے والے ان کو چاہ ان کو چاہنے چاہنے والے اپنے آپ کو ان کا چاہنے والا کہنے والے جو ہیں وہ تو کم از کم اس پر جو ہے وہ توجہ دیں کہ ان کی اپنی خواہش یہ تھی اور جو ہے وہ فیض احمد اویسی میں اویس کی نسبت سے خود کو اویسی کے لانے والے جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو شرم محسوس کرنی چاہیے کم از کم جو ہے وہ اپنے شیخ اپنے پیر اپنے استاد سے تو کم از کم جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ اپنی عداوت کا اظہار نہ کریں اور کچھ نہ صحیح کچھ نہ صحیح تو کچھ اپنے ہی جو ہے وہ حلال کی کمائی میں سے جو ہے وہ چند مخصوص روپے اگر روزانہ ہر مہینے جو ہے وہ دو چار پانچ سو روپے اگر ہر بندہ الگ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کتاب ہر مہینے تباہ ہو جائے گی کیونکہ آپ علیہ رحمٰ کی کچھ زخیم کتابیں نہ صحیح تو رسائل تو جو ہے وہ ایک علیحدہ علیحدہ تباہ ہوتے رہیں گے جو اب تک تباہ نہیں ہوئے وہ تو تباہ ہو جائیں گے تو ان لوگوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے کم از کم اپنے شیخ کے جو ہے وہ مطلب توجہات جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ان کے فیوزات حاصل کرنے کے لیے وہ یہ کام کریں وہ یہ نہ کریں کہ مطلب وہ کمپوزنگ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈال دیں اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ آپس میں ہی اگر مل بانٹ کے کر لیں تو یہ جو قبلہ علیہ رحمہ کے جو رسائل ہیں وہ کوئی تقریب قریب سو صفحات پر ہوں گے ہلکے ہی کاغذ میں تباہ کرا دو بھائی ہلکے ہی کاغذ میں تباہ کرا دو اس کا آپ کو سارے ثواب کی نیت سے تباہ کرا دو اس کو کاروبار کی نیت سے تباہی نہیں کراؤ آپ کو دیکھیں کتنے فضائل اور برکات ملیں گے اس کے اور کتنی فیوزات ملیں گے اور کتنی مال میں برکت آئے گی آپ کے لیکن بس یہ ایک کمیٹی آپس میں تشکیل دیتے ایک مختصر سی اور اس کو کوئی حضور فیض ملت علیہ رحمہ کے ہی جو ہے نام سے موسوم کر دیں اور اس اس کے تحت یہ کام کریں لیکن بس اب یہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ دلوں میں یہ بات ڈال دے تو اچھی بات ہے یہ کم از کم ایسا کام کریں تو بہت بہتر ہے اور یوں وہ کام کرنے سے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اور الٹا جو ہے وہ توجہ توجہات شیخ جو ہے نا اس سے دوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل کی توفیق دے کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں اور یہ جو خبر ہے اس کی تصدیق بھی اگر یہ تقزیب کرنا چاہیں تو بتا دیں میں خود زیادہ ہی بول گیا ایسی بات مجھے پتہ چلیے تو